ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا میری یہ اطلاع صحیح ہے کہ تم روزانہ دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہ کرو روزے بھی رکھو اور بلا روزے بھی رہو رات میں عبادت کرو اور سو بھی کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ننانوے